خالد حضا نے بیان کیا ان سے حفصہ بن سیرین نے اور ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں کوئی چیز نہیں ہاں نصیبہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقے کے طور پر ملی ہے تو آپ نے فرمایا لاؤ خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو چورانوے